روزہ اور ترک معافیہ میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا واض ہے جمعے کے دن حضرت والا کا واض ہوا رمضان مبارک کے مہینے میں انیس سو اٹھاسی میں ہے نا انیس سو اٹھاسی میں رمضان مبارک سن چودہ سو آٹھ ہی رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والے دو گناہ ہیں دو بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان روزے کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے نمبر ایک بد نظری اور نمبر دو غیبت لہذا رمضان میں بد نگاہی سے بہت بچو ان میں سے ایک بد نظری ہے جس کی میں تفصیل پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے بد نظری کو مردوں کے لیے بھی حرام فرمایا ہے اور خواتین کے لیے بھی حرام فرمایا ہے یعنی جہاں یہ وضو ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ نظر بچائیں وہیں یغزنا بھی ہے کہ خواتین پر بھی فرض ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کریں یعنی قرآن پاک کی جو آیت ہے کل المکمین یغزو میں نبسائے یہ مردوں کے لیے ہے اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بقل کل مقمیناتی یا نبسائے خواتین کے لیے بھی وہی رکو ہے نب سے ایک مہینے کا معاہدہ نظر بچانے پر انعام ملتا ہے وہ حلاوت ایمانی ہے کہ تمہیں ایمان کی مٹھاس مل جائے گی یعنی لیلا سے نظر کو بچایا اور مولا کو پایا تو اللہ کے نام پر اب تک گزارش کرتا ہے کہ رمضان میں ایک مہینے کا وعدہ کر لو نفس سے معاہدہ کر لو کہ پورے مہینہ بد نظری نہیں کریں گے ایک مہینے کی ٹریننگ ہے اور روزے کا بھی احترام ہے روزہ رکھ کر بد نظری بہت بڑے خسارے کی بات ہے اس لیے فی الحال نفس کو مہذب کرنے کے لیے اور مہذب بنانے کے لیے اور ٹریننگ دینے کے لیے ایک مہینے کا ارادہ کر لو کہ پورے رمضان میں ایک نظر بھی خراب نہیں کریں گے اور رمضان سے پہلے ہی کمر کس لیا کرو کیونکہ سفر کرنا ہوتا ہے تو دو دن پہلے ہی سے سامان رکھتے ہو کہ بھائی یہ رکھ لو وہ رکھ لو ریل میں فلاں فلاں چیز کی ضرورت پڑے گی رمضان کی ریل میں بیٹھنا ہے تو ابھی سے ارادہ کر لو آج ہی سے مشق شروع کر دو رمضان کی برکتوں سے محروم کرنے والا دوسرا گناہ غیبت اب دوسرا مرض جو رمضان میں بہت زیادہ مدر ہے وہ غیبت ہے غیبت کرنے والا اپنی نیکیوں کا مال منجنیت میں رکھ کر مثلا کراچی سے کلکتہ بھیج رہا ہے ڈھاکہ بھیج رہا ہے دبئی بھیج رہا ہے جس کی غیبت کر رہا ہے وہ چاہے دبئی کا ہو ڈھاکہ کا ہو کلکتہ کا ہو مدراس کا ہو بمبئی کا ہو ریوت کرنے والے کی نیکیاں اس کے اعمال لانے میں جا رہی ہیں جس کی ریوت کر رہا ہے اس لیے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ مفلس کون ہے صحابہ نے عرض کیا ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جو غریب مسکین ہو فرمایا نہیں ان المفلس من امتی من یکتی یوم القیامت بصلات و صیام و زکات و یکتی وقد شتم حادا وقضت حادا فیوطا حادا من حسناتی و آدا من حسناتی فین فنیت فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضِيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ قَطَايَاهُ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں روزہ نماز تلاوت حج عمرہ وغیرہ لے کر آئے لیکن غیبت سے نہیں بچا جس کی وجہ سے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی اس نے غیبت کی ہے اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جس کی غیبت کی ہے اس کے گناہ اس کے سر پر لاد دیے جائیں گے جس کے نتیجے میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا غیبت کے زنا سے اشد ہونے کی وجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الغیبت و اشد تو میں کہ غیبت کا گناہ زنا سے اشد ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا زنا سے کیوں اشد ہے فرمایا کہ جنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے زنا کار اپنے زنا سے اگر معافی مانگ لے تو معافی ہو جائے گی جس کے ساتھ زنا کیا ہے اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہے زنا کو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے یہ حق العباد نہیں ہے لیکن غیبت حق العباد ہے جس کی غیبت کی ہے جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا بشرط یہ کہ جس کی کی غیبت ہے اس کو اطلاع ہو جائے جب تک اس کو اطلاع نہیں ہوئی اس وقت تک اس سے معافی مانگنا ضروری نہیں مثلاً ایک آدمی نے یہاں بیٹھ کر لاہور والے کی غیبت کی اور اس کو خبر نہیں ہے پھر اس کو خط لکھا خط لکھنا یا لاہور جا کر معافی مانگنا پھر اس کو خط لکھنا یا لاہور جا کر معافی مانگنا یہ بالکل آپس ہے بیکار ہے بلکہ ناجائز ہے کیونکہ افواہ مفاہ آ بیل مجھے مار والی بات ہے وہ سوچے گا کہ یار تم کیسے آدمی ہو کہ جیبت کرتے ہو دیکھنے میں ایسے پیارے دوست بنے ہوئے ہو لہذا جس کو اطلاع نہ ہوئی ہو اس سے معافی مت مانگو نہ خط سے نہ وہاں جا کر بس جس مجلس میں غیبت کی ہو وہاں کہہ دو کہ مجھ سے نالائقی ہو گئی وہ مجھ سے بہتر ہیں افسوس ان کی خوبیوں پر میری نظر نہیں گئی جیسے مکھی زخم پر زخم پر ہی بیٹھتی ہے سارا جسے اچھا ہے اس کو نظر انداز کرتی ہے اور صرف گندی جگہ پر بیٹھتی ہے اسی طرح ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر کے میں نے ان کے ایک عیب کو دیکھا اور کیا معلوم انہوں نے اس سے بھی توبہ کر لی ہو اور اللہ کا پیار حاصل کر لیا ہو میں تین دفعہ قرو اللہ شریف پڑھ کر بخش دو بلکہ صبح شام کے جو معمولات میں نے بتائے ہیں وہ پڑھ کر روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ میں نے زندگی میں جس کی غیبت کی ہو ستایا ہو مارا ہو ان سب کا ثواب ہے اللہ ان سب کا ثواب اے اللہ ان کو دے دے اور ان ان کو یہ ثواب دکھا کر قیامت کے دن راضی نامہ کرا دینا ماں باپ کو بھی اس میں شامل کر لو عالم داد رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے کہ ثواب تقسیم نہیں ہوگا سب کو برابر ملے گا سورہ یاسین شریف پڑھ کر بخشو ہمارے کے دل میں آتا ہے کہ اگر فلاں فلاں کو بک دیں گے تو ثواب کم ہو جائے گا یہ بڑی ہے اللہ کی کیسی کہیں نہیں ہے کتنے بڑے لامحدود خلانوں کے مالک ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد کو فرماتے ہیں دعا دے دعا کے لیے کوئی تو خوب دعا دو ہم نے تھوڑی دینا ہے اللہ نے دینا ہے دعا دینے میں کمی کمی کیوں کرتے ہو سورج یاسین شریف پڑھ کر بخشو یہ قرآن پاک کا ثواب ہے ہر ایک کو پورا پورا ثواب ملے گا چاہے بے شمار آدمیوں کو بخشو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل سے یہ قریب تر ہے کے متعلق بہت بڑے بڑے علماء بھی اس مسئلے سے واقف نہیں ہیں وہ یہی کہیں گے کہ معافی مانگنا پڑے گی کہ یہ حقوق العباد ہے بندوں کا حق ہے لیکن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مضمون طرائف اور ذرائع میں میں نے خود پڑھا ہے کہ جس کی غیبت کی ہے جب تک اس کو اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے بلکہ بعض وجہ سے یہ جائز بھی نہیں کیونکہ اس سے اس کا دل اور برا ہوگا کہ ارے تم اچھے خاصے دوست بن کر میری حبت کر رہے تھے تو یہ اذیت پہنچانا ہوگا کیونکہ اس کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میری حبت کی گئی ہے لہذا جب تک اطلاع نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں بلکہ مندرجہ بالا طریقہ اس کی تلاشی کرنے کا ہے یعنی جو سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دینا اور ساتھ میں استغفار بھی خوب کرے کیونکہ گناہ تو ہو گیا تو اس کے اوپر استغفار کرے اور جتنی جتنے لوگ اس مجلس میں شامل تھے جہاں جس مجلس نے اس میں سے یا تو فردن فردن ہر ایک کو یہ بات کہے کہ کے اندر ہزاروں خوبیاں بھی ہیں جو بات حضرت نے فرمائی کہ مکھی زخم پر ہی بیٹھتی ہے گندی جگہ پر سارے جسم کی صاف جگہ چھوڑ کر مکھی زخم پہ بیٹھتی ہے ہم نے ان کا ایک ایڈ دیکھا اور ہزاروں خوبیوں کو نظر انداز کر دیا اور وہ ہم سے بہت اچھے ہیں یہ بات کی کہو چاہے فردن فردن کہو چاہے پوری جو لوگ اس مجلس میں تھے سب کے سامنے اعلان کہنا ضروری ہے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی اور وہ ہم سے بہت بہتر ہے اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بھی استغفار کرے اس کی دلیل یہ حدیث ہے اس کا ترجمہ غیبت کا کفارہ یہ ہے کہ جس شخص کی ریوت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے محدثین نے لکھا ہے کہ یہ اسی صورت میں ہے جب اس کو اطلاع نہ ہوئی ہو یا اس کا انتقال ہو گیا ہو ہاں اگر اطلاع ہو گئی تو اب اس سے معافی مانگنا واجب ہے جب تک معافی نہیں مانگو گے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوگا اس کو میں بیان کرتا ہوں تو بڑے بڑے علماء میرا شکریہ ادا کرتے ہیں اسی لیے جو ہے یہ غیبت زینا سے زیادہ اشد ہے کیونکہ اگر معافی مانگنا پڑ گئی تو پھنس جائے گا بڑا مشکل پھنس جائے گا